بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے and I welcome you all here today to the seventeenth lecture of consumer psychology so students as usual let us begin the day with a brief review of what we discussed in last lecture students our last lecture was a detail discussion on remaining aspects of the topics that we discussed which were number one hybrid segmentation number two benefit segmentation لوگوں کے لائف اسٹائل جو ہوتے ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لائف اسٹائل چینج ہونے کی وجہ سے سرٹن پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر لائف اسٹائل چینج کرنے کی ایگزامپل میں میں نے بتایا تھا کہ آج کل ہوتا کچھ اس طرح سے ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اس قسم کے ہاؤس ہولڈ کو کہتے ہیں dual income economies household dual income economies household کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہسبینڈ صبح نو بجے جاب پہ جاتا ہے اور شام کو پانچ بجے آتا ہے تو بالکل اسی طرح سے وائف بھی صبح نو بجے کام پہ جاتی ہیں اور شام کو پانچ بجے آتی ہیں because this is modern age اور اس ماڈرن ایج کے اندر خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کرتی ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو گھریلو ذمہ داریاں کون سر انجام دے گا بچوں کا خیال کون رکھے گا بچوں کے لیے کھانا کون بنائے گا تو اس قسم کی پرابلمس جو ہیں وہ ماڈرن لائف اسٹائل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کام کرنے بند شروع کر دیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین دوبارہ سے اپنے پرانے رولز کے اندر چلی جائیں اور صرف گھر کے کام کریں اور باہر کے کاموں کو بند کر دیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چینجنگ لائف سٹائل کے اندر ہمیں اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کچھ ایسی پروڈکٹس جو وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ہسبینڈ اور وائف کے پاس جو تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے گھریلو ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے وہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر وہ گھریلو ذمہ داریاں سر انجام دے سکیں اسٹوڈینٹس اگر آپ غور کریں تو اس چینجنگ لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کیا کوئی پروڈکٹس ایسی آتی ہیں جو اس چینجنگ لائف اسٹائل کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس ڈفرنٹ لائف اسٹائل میں جو آج سے پچاس سال پہلے نہیں تھا اس ڈفرینٹ لائف اسٹائل کو کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو خواتین کو اور مردوں کو اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی سر انجام دینے میں مدد دیں جی ہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا last time microwave oven کی ایگزامپل کو مائکرو ویو اوون ایک جدید طریقہ ہے کھانے کو بنانے کا یا کھانے کو گرم کرنے کا مائکرو ویو اوون کو استعمال کر کے آپ دو منٹ کے اندر اپنے ٹھنڈے کھانے کو گرم کر سکتے ہیں اور تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ بہت کمپلیکیٹڈ ڈشز بھی بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو چکن سوپ بنانے کی ضرورت ہے جو چائنیز اسٹائل uh, کا چکن سوپ ہو تو پہلے اس کے uh, اس کو بنانے کے لیے کمپلیکیٹڈ ریسیپیز ہوتی تھیں اور اس کو بنانے کے لیے کچھ کافی زیادہ وقت درکار ہوتا تھا لیکن آپ آج کے زمانے میں بازار سے ایک fast cooking recipe Chinese soup کی خرید سکتے ہیں اور گھر لا کے آپ صرف پانی کے اندر اس کوکنگ uh, سوپ کے پاؤڈر کو ڈالیں اور مائکرو ویو کو چلا دیں اور دو منٹ میں آپ کو تیار کوکنگ سوپ ملے گا چائنیز سوپ مل جائے گا تو اسٹوڈینٹس uh, بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کے لیے مائکرو ویو اوون جو ہے یہ ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے اور آج کل کے زمانے میں کچنس کے اندر اگر مائکرو ویو اوون نہ ہو تو کچنس کو کمپلیٹ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ مائکرو ویو اوون کی وجہ سے both husband and wife are able to fulfil their cooking responsibilities at the home اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس uh, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس چینجنگ لائف اسٹائل کی وجہ سے مردوں کی زندگی میں بھی کافی زیادہ چینج آ رہی ہے مثال کے طور پر پرانے زمانوں میں عموماً دیکھا جاتا تھا کہ حضرات جو ہیں وہ آفس جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور گھر آ کر وہ عموماً بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں یا پھر بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائپرس کے ایڈورٹیزمنٹ میں ایک باپ کو دکھایا جاتا ہے جو بچے کے ڈائپرس چینج کر رہا ہے اور اسی وجہ سے بعض اوقات ڈائپرس کے ایڈورٹیزمنٹ میں آپ ایک صاحب کو دیکھ سکتے ہیں جو آفس سے آتے ہیں اور ابھی ان کی وائف جو ہیں وہ کام سے نہیں آئی اور وہ آتے ساتھ ہی بچے کے ڈائپر چینج کرتے ہیں اور بچے کو دودھ بنا کے پلاتے ہیں so there are so many things that husband are doing that previously men were not use to do similarly خواتین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آفسز کے اندر جا کے کام کرتی ہیں اور آفسز میں جب وہ کام کرتی ہیں یہ وہ آفسز ہیں جہاں پر شاید پہلے خواتین نہیں تھیں لیکن اب کیونکہ خواتین نے آفسز میں جانا شروع کر دیا ہے تو آفس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو خواتین کو خریدنی پڑتی ہیں اور پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں مثال کے طور پر آج کل جب لیپ ٹاپس بنائے جاتے ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ایسے لیپ ٹاپس ڈیزائن کیے جاتے ہیں جن کے اندر خواتین کو خاص اٹریکشن محسوس ہو کیونکہ خواتین کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ آفس میں لیپ ٹاپس کو استعمال کریں اسی طرح سے اگر آپ موبائل فونس کو دیکھیں تو موبائل فونس پہ بھی آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ بعض mobile phones are designed to be use by females and certain other mobile phones are design to be used by the males so changing lifestyle جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے کیپچر کیا جاتا ہے اور مارکیٹرس چینجنگ لائف اسٹائل کو بہت پینس ٹیکنگلی آبزرو کرتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹس کو اسی حساب سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ چینجنگ لائف اسٹائل کی وجہ سے کچھ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ان کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں کو بہت بہتر واضح اور صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سو so, بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے بے شمار پروڈکٹس ایسی ہیں جن کے خاص بینیفٹس جو ہیں وہ لوگوں کو بہت واضح اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہی اگزامپل مائکرو ویو اوون کے حساب سے فٹ آتی ہے مائکرو ویو اوون اگر آج سے پچاس سال پہلے مارکیٹ کیا جاتا تو اس کی مارکیٹنگ بالکل ایک مختلف طریقے سے ہوتی کیونکہ آج کل مائکرو ویو اوون تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے اور مائکرو ویو اوونس کی قیمتیں بھی زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں تقریباً آج سے دس سال پہلے مائکرو ویو اوون جو تھا وہ ایک لگژری سمجھا جاتا تھا اور صرف امیر گھرانوں کے کچنس کے اندر پایا جاتا تھا لیکن آج کل مائکرو ویو اوون جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے گھروں میں بھی آرام سے دیکھا جا سکتا ہے اور مائکرو ویو اوونس کی پرائز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈکریز ہو چکی ہے لیکن اگر ہم آج سے پچاس سال پہلے کی بات کریں تو اس زمانے میں مائکرو ویو اوون ایک بہت ہی زیادہ بڑی لگژری ہوتی اور اس کو استعمال کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی شاید بہت زیادہ ضرورت ہوتی کیونکہ مائکرو ویو اوون کے کمپلیکیٹڈ الیکٹرانک مینیوز دیکھنا اور مائکرو ویو اوون کے حساب سے کھانے کو ترتیب دینا اور فوڈ کو پرپیئر کرنا تاکہ یہ بہتر طریقے سے مائکرو ویو اوون میں پرپیئر ہو سکے ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تھوڑا بہت نالج کی ضرورت تھی جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ چینجنگ لائف اسٹائلس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات بھی چینج ہوتی ہیں اور لوگوں کی جب ضروریات چینج ہوتی ہیں ان کو کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے کسی ایک خاص پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی حساب سے مارکیٹرس جو ہیں وہ اس پروڈکٹ کے بینیفٹس کو چینج کرتے ہیں یا ایڈجسٹ کرتے ہیں یا اپنی پروڈکٹس کو امپروو کرتے ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لی جائے various brands with in one product category جب ہم بینیفٹ سیگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر بے شمار ڈفرینٹ برانڈس ہوتے ہیں اور تقریباً ہر ڈفرینٹ برانڈ جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے بینیفٹ کے حساب سے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس کی تو پاکستان میں چند کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پائے جاتے ہیں کچھ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس ایسے ہیں جو بلیک کلر کے ہیں اور ان میں شوگر کمپوزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے جب شوگر کمپوزیشن زیادہ ہے تو that means those carbonated soft drinks اور sweeter compare to other soft drinks available in the market جو صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ ان کے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے اندر شوگر لیول جو ہے وہ کم ہے اور گیس کمپوزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے اب اگر آپ غور کریں تو ایک ایسا کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک جو uh, پینے میں میٹھا ہے اور گیس بھی اس پہ تھوڑی سی کم ہے تو جب آپ اس کو پئیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہٹ نہیں کرے گا آپ کے گلے پہ اور عموماً میٹھی اور ایزی ٹو ڈرنک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں اس لیے آپ نے بعض کاربونیٹ سافٹ ڈرنک کے اندر ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ینگ لوگوں کو اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس ایسے ہیں جن میں گیس کمپوزیشن زیادہ ہے اور شوگر لیول جو ہے وہ کم ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ کافی عرصہ کاربونیٹیڈ سافٹ ڈرنکس کو پیتے رہتے ہیں تو gradually they want the lower level of sugar and may be they also require the higher level of gas composition so that it hits hard on their throats so as اس طرح کے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کو چوز کرنے کے لیے جو کنزیومر ہے اس کو تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے ایج کے اندر تھوڑا سا اس کا پرسنالٹی پروفائل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مختلف چیزوں کو پہلے آبزرو کرتا ہے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ایک پروڈکٹ کو چوز کرتا ہے سو so, اس قسم کے کنزیومر جو ہیں وہ ذرا بائی نیچر تھوڑے سے چوز ہی ہوتے ہیں اسی طرح سے جو کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک میٹھا ہے جس میں گیس کمپوزیشن کم ہے وہ اس حساب سے اپنے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کی بینیفٹ کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیں گے سو اسٹوڈینٹس کسی ایک پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر بے شمار برانڈس ہو سکتے ہیں اور ہر برانڈ جو ہے اس کا اپنا علیحدہ سے ایک بینیفٹ ہوتا ہے یہاں پر ایک کلاسیکل کیس ٹوتھ پیسٹ کا ڈسکس کیا جاتا ہے عموماً لوگ ٹوتھ پیسٹ مختلف وجوہات کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک صاحب ٹوتھ پیسٹ اس وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کو سفید دانت چاہیے اور اگر ان کے دانتوں پہ تھوڑا سا ہلکا سا اسپیک آف ڈرٹ بھی نظر آتا ہے یا اسپیک آف اینی اکامولیشن نظر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس نہیں کرتے عموماً دیکھا ہی جاتا ہے کہ ایسے حضرات جو ہیں خواتین و حضرات جو ہیں ان کی پریزنٹیشن نیڈس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پریزنٹیشن نیڈس اس وجہ سے ہیں کہ وہ کسی ایسے شعبے سے منسلک ہیں جہاں پر ان کو بہت زیادہ سوشلائز کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر وہ مارکیٹنگ یا سیلز پرسنل ہو سکتے ہیں یا ایسے لوگ جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں اور جن کا رابطہ بے شمار لوگوں سے ہوتا ہے ایک دن کے اندر اندر یا بائی نیچر بعض لوگ ذرا تھوڑے سے بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کو بیچا جا سکتا ہے صرف اس بینیفٹ کی وجہ سے کہ یہ آپ کے دانت سفید کرے گا جب آپ ٹی وی دیکھنے بیٹھے تو اگر آپ غور سے ٹوتھ پیسٹ کے ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار ٹوتھ پیسٹ کے ایڈورٹیزمنٹس نظر آئیں گے لیکن ہر ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا ایک ڈفرنٹ بینیفٹ نظر آتا ہے اسٹوڈینٹس بعض ٹوتھ پیسٹ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کر کے آپ کے دانتوں میں جراثیم نہیں آئیں گے آپ کے دانتوں میں پلاک نہیں آئے گا اس قسم کے ٹوتھ پیسٹ جو ہیں ان کو عموماً میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کہا جاتا ہے اور میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا فائدہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر بچے اس میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹوتھ پیسٹ کرنے کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بہت زیادہ ارریگولر ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں بعض اوقات اپنے دانت صاف کرنے بھول جاتے ہیں یا کیئر لیس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر بچوں کے دانتوں میں جراثیم آنے شروع ہو جائیں یا ان کے دانتوں کو کیڑا لگنا شروع ہو جائے تو پیرنٹس کو بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے اگر یہی بچے میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو چانسز آر کہ ان کے دانتوں میں کیڑے لگنے کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پیرنٹس کو ان کو ڈینٹسٹ کے پاس کم سے کم لے جانا پڑے گا اب جب ان کو ڈینٹسٹ کے پاس کم سے کم لے جانا پڑے گا تو ان کا ڈینٹل بلس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ڈینٹل بلس سے جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ اس رقم کو سیو کر سکتے ہیں اور اس کو کسی اور چیز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس ساری تھیوری کا اس ساری اسٹوری کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اسی بیسس کے اوپر ایک میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے آپ ایک لائف اسٹائل دکھا سکتے ہیں جس کے اندر بچے ہیں اور آپ اس لائف اسٹائل کے اندر بچوں کی ان ضروریات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے دانتوں پہ اکثر کیڑا لگ جاتا ہے اور اگر آپ یہ میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے تو بچے بچوں کے دانت جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور سفید ہوں گے اور صاف ستھرے رہیں گے اور بچے ہیلدی رہیں گے so with in one product category there are many different brands اور ہر برانڈ کا اپنا ایک یونیک بینیفٹ ہوتا ہے جو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹرس اسٹوڈینٹس یہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہائیبریڈ سیگمنٹیشن کی جب ہم ہائیبریڈ سیگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک سیگمنٹیشن کے طریقے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سیگمنٹیشن کے طریقے کو بھی استعمال کر دیا جائے مثال کے طور پر ہم جیوگرافک سیگمنٹیشن کے ساتھ ڈیموگرافک سیگمنٹیشن کو کمبائن کر سکتے ہیں یا ہم ڈیموگرافک سیگمنٹیشن کے ساتھ سائیکوگرافک سیگمنٹیشن کو کمبائن کر سکتے ہیں مختلف قسم کی سیگمنٹیشن کو کمبائن کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کنزیومرس کو بہتر سے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکے اور ان کو پن پوائنٹ کیا جا سکے کہ کون سے کنزیومرس ہیں ہمارے اور ان کی کیا لوکیشنس ہیں ان کی کیا ڈیموگرافک پروفائل ہیں ان کا لائف اسٹائل پروفائل کیا ہے تاکہ ہم پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ان کی ضروریات ان کے کلچر اور ان کے رہن سہن اور رکھ رکھاؤ کے حساب سے ڈیزائن کر سکیں سو so, اسٹوڈینٹس جب بھی ایک سے زیادہ سیگمنٹیشن uh, کے طریقوں کو کمبائن کیا جاتا ہے ایک یونیک مارکیٹ سیگمنٹیشن بنانے کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے ہائیبریڈ سیگمنٹیشن ہائیبریڈ سیگمنٹیشن کے اندر دو کیٹیگریز جو ہیں وہ بہت پاپولر ہیں these are called number one demographic psychographic profiles and number two geodemographic geodemographic profiles آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈیموگرافک سائیکوگرافک پروفائلس کے بارے میں ڈیموگرافک سیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پاپولیشن کو مختلف کریکٹرسٹکس کے حساب سے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ کسی ایک پاپولیشن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد کتنی ہے اس میں مردوں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں بچوں کی تعداد کتنی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دوسرے فیکٹرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرٹن uh, پاپولیشن کے اندر کتنے لوگ ہیں جو گریجویٹس ہیں کتنے لوگ ہیں جو لٹریٹس ہیں کتنے لوگ ہیں جو ان لٹریٹس ہیں سو کسی بھی ایک پاپولیشن کی مختلف کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جس کے حساب سے اس پاپولیشن کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اور مارکیٹئرس جو ہیں وہ ڈیموگرافک پروفائل کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کا تاکہ وہ ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا سائیکوگرافک پروفائل کو جب ہم سائیکوگرافک پروفائل کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے لائف اسٹائل کی کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ان کی سوچ کا محور کیا ہے وہ عموماً کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں کیا چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کے حساب سے وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں کون سے پروگرامس ہیں جن کو وہ پسند ہیں وہ کیا پرسنالٹی پروفائل ہے ایک ایوریج پرسنالٹی پروفائل کیا ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی کو تو اسٹوڈینٹس مارکیٹر جو ہیں وہ عموماً ڈیموگرافک اور سائیکوگرافک پروفائلس کو آپس میں یونائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے سیگمنٹ کر سکیں جب بھی ڈیموگرافک سائیکوگرافک پروفائلنگ کو یوز کیا جاتا ہے تو اس پروفائلنگ کو یوز کرنے کا مقصد ہوتا ہے تین بنیادی سوالات کا جواب حاصل کرنا وہ تین بنیادی سوالات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ پہ وہ تین بنیادی سوالات ہیں number one whom should be target وہ کون سے لوگ ہیں یا کون سی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے جب ہم ان کو ٹارگیٹ کریں گے تو ہمیں ان سے کیا کہنا ہے so naturally the second question is what should اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تیسرا لاجیکل کوشچن بنتا ہے جو لاجیکل سیکوینس کے حساب سے کوشچن بنتا ہے وہ ہے ویئر شوڈ بی سی وہ کون سی جگہ ہے جس پر ہمیں یہ بات چیت کرنی ہے اور لوگوں کو ایکسس کرنا ہے so students you can see geo demographic profile actually answer three basic questions ہم نے کن لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے جب ہم ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا ہے اور جو کچھ ہمیں کہنا ہے وہ کس مقام پر جا کے کہنا ہے کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے اور ان تینوں سوالات کا جواب تلاش کرتے کرتے مارکیٹر جو ہیں وہ اپنی ایک افیکٹو سیگمنٹیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیزائن کر لیتے ہیں اسٹوڈینٹس یہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں جیو ڈیموگرافک پروفائل کی جی ہاں جیو ڈیموگرافک پروفائل کے اندر کمبائن کیا جاتا ہے جیوگرافک پروفائل کو اور ڈیموگرافک پروفائل کو اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں جیو ڈیموگرافک پروفائل کو پروفائل کی تو اس کے اندر ہم نے ایک پرانے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ جیوگرافک پروفائلنگ کی جو بیسک نوشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ جب ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں تو اس جگہ کے حساب سے ان کی کچھ پریفرنسز جنم لیتی ہیں مثال کے طور پر کچھ ایسے لوگ جو کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو ان کی اس انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے کچھ خاص ضروریات ان کے اندر زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا ایسے لوگوں کی اگزامپل کی جو کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں اور مثال کے طور پر ایسے وہ لوگ جو مری کے علاقے کے اندر رہائش پذیر ہیں مری کا علاقہ ایک پہاڑی علاقہ ہے that is the foothill of the Himalaya mountain ranges اور یہاں پر عموماً موسم جو ہے وہ سرد رہتا ہے موسم تھوڑا سا سخت ہے جس کی وجہ سے ان موسمی حالات کی وجہ سے لوگوں کی جو ضروریات ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں پروڈکٹس کے حساب سے وہ نیچرلی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی جیو ڈیموگرافک پروفائل کے اندر کمبائن کیا جاتا ہے جیوگرافک پروفائلنگ کو اور ڈیموگرافک پروفائلنگ کو تاکہ مارکیٹرس جو ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اسٹوڈینٹس یہاں سے ہم نے بات تھوڑی سی آگے بڑھانی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا مد نظر رکھا جاتا ہے وہ کیا فیکٹرس ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کسی ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے عموماً کسی بھی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر چار بنیادی پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں وہ چار بنیادی پوائنٹس کچھ اس طرح سے ہیں نمبر ون کہ وہ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائیبل ہو اس کے اندر وہ ایک ایسا کلسٹر آف پاپولیشن ہو جس کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے نمبر ٹو وہ سیگمنٹ جو ہے اس کے اندر سفیشینٹ اماؤنٹ آف پیپل ہو اگر اس کے اندر ایک خاص تعداد سے زیادہ لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ سیگمنٹیشن جو ہے وہ کسی ایک اور سیگمنٹ کا پارٹ تو ہو سکتی ہے لیکن ایک انڈیپینڈنٹ یونیک سیگمنٹ نہیں ہو سکتی اسٹوڈینٹس تو تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہاں پر دیر از اسٹیبل اور گروئنگ کسی بھی ایک سیگمنٹ کو اسٹیبل ہونا چاہیے اور اس کے اندر گروتھ پیٹرنس ہونے چاہیے جب سیگمنٹس کے اندر کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص جیوگرافیکل لوکیشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ ان کے ڈیموگرافک پروفائلنگ بھی کر سکتے ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ گروتھ پیٹرنس اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہے اور کیا وہ سیگمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے کیا this segment is going to stay there for a long time period if all the answers are yes then this segmentation is very fruitful for the marketer to target that the fourth segment most accessible is that of this segment is well media as well as of the cost there is a possibility کہ آپ کی سیگمنٹ جو ہے وہ کسی ایسے علاقے کے اندر رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائبل uh, ہو اسٹیبل ہو لیکن وہ کسی ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں پر پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ کی سپلائی کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی تو آپ کو اپنا مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ اکارڈنگلی ڈیزائن uh, کرنا پڑے گا سو دس از ویری امپارٹینٹ کہ کوئی بھی ٹارگیٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہو in terms of media as well as in terms of communicating with that particular segment اس حساب سے میڈیا جو ہے وہ عموماً اپنے پروگرام کے ویورس جو ہیں ان کی پروفائلنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس پروفائلنگ کو وہ کانسٹنٹلی ایڈورٹائز کرتے ہیں مارکیٹ کرتے ہیں ان دا آرگنائزیشنز اور the product manufacturing companies so that they could secure advertisements for their target viewers students یہاں پر تھوڑی بات کرتے ہیں سیگمنٹیشن اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کی جب کوئی آرگنائزیشن یا کوئی پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی ایک خاص سیگمنٹ کو ڈھونڈ لیتی ہے تو یہاں سے ان کا کام جب آگے بڑھتا ہے تو ان کو اس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کو یونیک مارکیٹنگ مکسز ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں اب مارکیٹنگ مکس جب وہ ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پر دو طرح کی سچویشنز آ سکتی ہیں سب سے پہلی سچویشن تو یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ کی دو تین یا چار سیگمنٹس ہو سکتی ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جب ان دو تین چار سیگمنٹس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو ہر سیگمنٹ کے لیے مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ علیحدہ سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے اگر ٹارگیٹ سیگمنٹ صرف ایک ہی ہے تو اس کے لیے ایک انڈیویجل مارکیٹنگ مکس ڈیزائن کرنا پڑے گا تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے کانسنٹریٹ کیا جا سکے اس مارکیٹ سیگمنٹ کے اوپر so students this is very easy to understand that there are two ways that market segmentation strategy could be implemented as you can see on the slide these two ways are number one differentiated marketing number two concentrate marketing differentiate marketing اس کا مطلب ہے کہ جو بے شمار سیگمنٹس ہیں جن کو ٹارگیٹ کر رہی ہے ایک پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنی وہ ہر سیگمنٹ کے لیے ایک انڈیویجل مارکیٹنگ مکس ڈیزائن کرے گی and concentrated marketing means targeting just one segment with a unique marketing mix اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ سیگمنٹ ایک ہی ہے تو اس کے لیے ایک انڈیویجلاڈ کسٹمائز مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے گا اسٹوڈینٹس آئیے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ڈفرینشیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں مثال کے طور پر ایک چائے کی پتی کا برانڈ ہے اور اس پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر دیر آر ڈفرنٹ برانڈس جو مارکیٹ کیے جاتے ہیں suppose these two brands come from the same manufacturing company ان میں سے ایک برانڈ جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اپر سوشل اکنامک لیول کے لوگوں کے لیے اور دوسرا برانڈ جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مڈل کلاس اور the lower social economic level اب ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر جب دو برانڈس ہوں گے اور وہ دو برانڈس جو ہیں وہ اپنے بینیفٹس کے حساب سے دو مختلف سیگمنٹس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے تو آپ کے خیال میں ایسی ایسا برانڈ جو اپر سوشل اکنامک لیول کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی جو ہے do you think this is can work out with the people who come from the lower social economic category of course not because there will be huge change in the marketing mix of the both both of of these brands مثال کے طور پر جو اپر سوشل اکنامک لیول کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اس پروڈکٹ کی قیمت زیادہ ہوگی اس پروڈکٹ کی ریفائنمنٹ زیادہ ہوگی اور جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو اس کا مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ اسی حساب سے ڈیزائن کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اپر سوشل اکنامک لیول کے لوگوں کے اندر کیا کامن پیٹرنس ہیں کیا چیزیں ہیں کیا وہ فیکٹرس ہیں جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک خاص پروڈکٹ کی طرف لیکن جب آپ لوور سوشل اکنامک لیول کی طرف جائیں گے تو اس پروڈکٹ کا مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جائے گا اسٹوڈینٹس uh, یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیں انڈیویجول مارکیٹنگ مکس کی بھی آپ نے یہاں پر ایک بہتر مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ریسٹورینٹ جو ہے وہ اس کی ایک ہی ٹارگیٹ سیگمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ ریسٹورینٹ جو ہے اپنی ٹارگیٹ سیگمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس اسٹڈی کے ریزلٹس کے حساب سے اپنا مارکیٹنگ مکس ڈیزائن کرتے ہیں so this is very simple for one restaurant to market its products to certain category of people that happens to be the target segment for this particular restaurant so students differentiated marketing جو ہے وہ کہاں پر زیادہ بہتر ہوتی ہے ڈیفرنشیٹ مارکیٹنگ عموماً ان صورتوں میں زیادہ بہتر ہوتی ہے جب ایک کمپنی کا مارکیٹنگ بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے that company generates enough revenue that they could allocate the budgets and the revenues for differentiate marketing mix differentiate marketing mix کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوں گی اور ایک سے زیادہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اسی وقت اپلائی کی جا سکتی ہیں جب کمپنی کے پاس مارکیٹنگ کا ریونیو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے سو so, عموماً جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر ویریس برانڈس لانچ کر سکتی ہیں وہ اپنے ڈفرینشیٹیڈ مارکیٹنگ مکسز یوز کرتی ہیں اور ڈفرینشیٹیڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی یوز کرتی ہے عموماً کانسنٹریٹڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کمپنیز کے لیے زیادہ فروٹفل ہوتی ہے جو ایک ہی برانڈ کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مارکیٹنگ بجٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے جب یہ چھوٹی کمپنیز جو ہیں یہ آہستہ آستہ بڑی ہوتی ہیں اور ایک پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر دو یا اس سے زیادہ برانڈس لانچ کرتی ہیں تو دیٹ مینس کہ ان کے پاس انف ریونیو ہے تاکہ وہ ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ کے اندر جا سکیں سو so اسٹوڈینٹس یہ بات تھی کانسنٹریٹڈ اور ڈفرینشیٹڈ مارکیٹ سیگمنٹیشن کی آئیے میں آپ کو تھوڑا سا کاؤنٹر سیگمنٹیشن کے بارے میں بتا دوں کاؤنٹر سیگمنٹیشن مینس کے بعض اوقات کچھ سیگمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اندر ڈیزالو ہو جاتی ہیں اس کی ایک بہترین اگزامپل کچھ اس طرح سے ہوگی مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی اناؤنس کرتی ہے بہت سارے ڈفرینٹ کورسز لیکن وہ بہت سارے ڈفرینٹ کورسز جو ہے وہ پڑھا نہیں پاتے اب جب وہ پڑھا نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے کورسز کے اندر شاید ان کے پاس اسٹوڈنٹ انرولمنٹ پوری نہیں آ رہی اگر اسٹوڈنٹ انرولمنٹ پوری نہیں آ رہی تو اتنے سارے ٹیچرس جو انہوں نے بے شمار کورسز پڑھانے کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں ان کی سیلریز جا رہی ہیں اور ان کا ایکسپینس ہو رہا ہے سو so, بعض اوقات یونیورسٹیز کے لیے کاؤنٹر سیگمنٹیشن کی اسٹریٹجی بہت بہتر حل ہوتی ہے اس قسم کی سچویشن کے لیے مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر ایڈورٹائزنگ پروموشن اور مارکیٹنگ یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ صرف ایک ہی سبجیکٹ کے اندر انکلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور اس سبجیکٹ کے اندر ان سارے سبجیکٹس کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا جاتا ہے resultantly there is only one teacher who is giving one course اور اس کورس کے اندر اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے ان سارے کورسز کو اسٹڈی کرنے کی بجائے اس کے کہ یہ university waits for the more to come and they can launch a course that is mix up of various courses and they can have only one teacher so this is the strategy of counter segmentation جس کے اندر ایک سیگمنٹ جو ہے وہ دو تین سیگمنٹس کے اندر ڈیزالو ہو جاتی ہے اور وہ دو تین سیگمنٹس مل کے ایک سیگمنٹ کو جنم دیتی ہیں students this was the end of the chapter number three ہم نے مارکیٹ سیگمنٹیشن کو ڈیٹیل میں امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور اس کے اندر کافی ساری کی ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ نے لرن کی ہوں گی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریویو دے دوں کہ وہ کیا ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ پہ those terminologies are number one activities interest and opinions A I Os then benefit segmentation concentrated marketing counter segmentation demographic characteristics demographic segmentation differentiate marketing geographic segmentation mass marketing market segmentation positioning psychographic inventory psychographic segmentation socio cultural variables use related segmentation یوزرج سچویشن ہائیبریڈ سیگمنٹیشن اسٹوڈینٹس آئیے اب شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر فور کو چیپٹر نمبر فورٹلسٹینڈلٹنج ٹو بی پارٹن سیگمنٹیشنوفیکچرنگ کمپنیز اسٹوڈینٹس لائف میں ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا میل جول کرنا socialization takes major part of our daily life بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دن کے حصے میں بہت کم لوگوں کو ملتے ہوں یا صرف اپنے آپ تک رہتے ہوں عموماً ایسے لوگوں کو ہرمٹس کہا جاتا ہے apart from these few secluded hermits most of the people have to meet with many different people in their daily life اور جب وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ بلکہ جس جیوگرافیکل لوکیشن پر وہ رہتے ہیں اس جیوگرافیکل لوکیشن کے انوائرمنٹل ویریبلس بھی ان کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سو so, ایک انسان کی زندگی کے اندر انفلوئنسز آ رہی ہوتی ہیں نہ صرف ان لوگوں کی طرف سے جن سے وہ ملتے ہیں بلکہ اس انوائرمنٹ کی طرف سے بھی جس انوائرمنٹ کے اندر وہ رہتے ہیں so this is very important to understand for the ایئرس کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرس کون سے ہوتے ہیں جو کسی ایک کنزیومر کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اور جب یہ فیکٹرس ایک کنزیومر کی سائیکالوجی کو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹرس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان فیکٹرس کو سمجھ سکیں تاکہ وہ ان فیکٹرس کی انفلوئنس کے حساب سے ایک successful and effective marketing strategy develop کر سکیں اور ڈیزائن کر سکیں سو so اسٹوڈینٹس اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کریں گے کلچر کو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے سب کلچرل گروپس کے بارے میں اور پھر ہم بات کریں گے سوشل کلاس اور سوشل گروپس کے بارے میں اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر کون کون سے ٹاپکس انکلوڈیڈ ہیں اس چیپٹر کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے تین مین پارٹس کے اندر number one is culture number two is social class and number three is social groups جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے from what is culture culture then then we will go how is the processes of enculturation will then try to understand the importance of language and symbols finally we will get down to understanding what are the rituals other parts included in this chapter will be number one dynamic culture measurement of culture sub culture nationality sub culture age sub culture and gender we will discuss social class اور سوشل کلاس کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے what is a social class social class کو کیسے میشر کیا جاتا ہے ایفلوینٹ کنزیومرس کون سے ہوتے ہیں مڈل کلاس کنزیومرس کون سے ہوتے ہیں اور working class and other non affluent consumers کون سے ہوتے ہیں students finally we will discuss social groups اور سوشل گروپس میں ہم ڈسکس کریں گے کنزیومر ریلیٹڈ ریفرنس گروپس کو and then we will discuss groups as well as the family so students آئیے چلتے ہیں اس چیپٹر کے پہلے ٹاپک کی طرف جس کا ٹائٹل ہے کلچر کلچر کا لفظ عموماً ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کافی دفعہ سنتے ہیں آپ اگر ٹی وی آن کریں تو مختلف پلیس کے اندر کلچر کے لفظ کو مختلف ریفرنسز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے عموماً جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ مختلف پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرٹن کلچر کی پروڈکٹس ہیں یہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں امبرائڈرڈ کلودنگ uh, کی جو مختلف علاقوں سے آتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کسی ایک خاص کلچر سے آتی ہیں عموماً uh, جو کلچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ہمارا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور یونیک ہوتی ہیں اور ہم نے شاید وہ چیزیں پہلے اتنی زیادہ نہیں دیکھی ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ گھروں کے اندر جا کے دیکھیں تو گھروں کے اندر بعض اوقات ڈیکوریشن کے لیے مختلف کلچرل آئٹمس رکھی ہوتی ہیں جو آتی ہیں مختلف علاقوں سے so culture is a very important concept and it has great in our personal and collective life لیکن کلچر دراصل ہے کیا جب ہم اس لفظ کو اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کلچر دراصل کیا چیز ہے اسٹوڈینٹس اس چیپٹر کے اسٹارٹ میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ کلچر کیا چیز ہے اور کلچر کا کیا مطلب ہے اسٹوڈینٹس کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچر کو اسٹڈی کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ٹاسک ہے لیکن آج کے اس چیپٹر میں کلچر کا یہ ٹاپک جو ہے اس کو ہم ٹچ کریں گے with reference to consumer psychology اور یہاں پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کلچر کی کسی کنزیومر کے اوپر کیا انفلوئنس ہوتی ہے so we will try to understand that what is the impact of culture on the preferences of the consumers which means کہ ایک خاص کلچرل ویریبلس کے امپیکٹ کے زیر اثر کنزیومرس جو ہیں ان کی پروڈکٹ پرچیزنگ ہیبٹس کیا ہوتی ہیں وہ کون سی پروڈکٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پرچیز کرنا اور کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنے کلچرل ویریبلس کی وجہ سے ان کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں اسٹوڈینٹس کلچر کی اسٹڈی جو ہے وہ نیچرلی ایک براڈ کینوس ہے اور اس کے اندر ہم بے شمار چیزوں کو انکلوڈ کیے کر سکتے ہیں generally the study of culture requires the and examination these and variables may be for example language knowledge of the people the laws and religions of a certain place اس علاقے کی فوڈس کیسی ہیں اس علاقے کے رسم و رواج کیسے ہیں روایات کیسی ہیں اس علاقے میں اس علاقے میں لوگوں کا میوزک کے بارے میں کیا ٹیسٹ ہے اس علاقے کا آرٹ کس طرح سے ہے اس علاقے کے اندر ٹیکنالوجی کیسی ہے اور لوگوں کی ٹیکنالوجیکل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے دین وی کین ڈسکس کہ اس علاقے کے لوگوں کے ورک پیٹرنس کیا ہیں اور کون سی پروڈکٹس کو وہ پسند کرتے ہیں کون سے آرٹیفیکٹس ہیں جو یہاں پر بنائے جاتے ہیں آئیے ان فیکٹرس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں بریفلی تاکہ یہ دیکھا جا سکے یہ فیکٹرس کلچر کو کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے اگر آپ ٹریول کرنا شروع کریں from south to north of the country you would find out کہ after every twenty five to thirty miles culture کے اندر ایک میجر چینج آتی ہے اور اس میجر چینج کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ ہر تیس پینتیس میل کے بعد لینگویج کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آتی ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں سے گزر رہے ہیں جہاں پر پنجابی زبان ہے تو ہو سکتا ہے تیس پینتیس میل کے بعد جو لوگ آپ کو ملیں گے ان کے ڈائلیکٹ پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہو یا ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر تھوڑا سا فرق ہو which is resulting from their own cultural interaction students اس علاقے کے لوگوں کے لاز اینڈ ریلیجنس کیا ہیں ان کا نالج لیول کیا ہے کون سی پروڈکٹس وہ استعمال کرتے ہیں ان کا آرٹ کس طرح سے ہے all these things are included with in the study of the culture so when we are trying to understand the culture consumer psychology کے ریفرنس سے ہم امپورٹینس صرف اس بات کو دیتے ہیں کہ کلچرل فیکٹر جو ہیں وہ کس طرح سے کنزیومرس کی پریفرنسز کو امپیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ کلچر کے ان فیکٹر سے مل کر بنتا ہے when we define culture culture means the sum total of learn behaviour with reference to the unique beliefs that people have in certain place with reference to values and the customs of that particular place so جب بھی کلچر کی بات کرتے ہیں تو تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہمیشہ سے کلچر میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں these are belief component number two individuals about and positions جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف چیزوں کے بارے میں کیسے محسوس کرتے ہیں عموماً ہم اپنے بلیفس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں سینٹینسز کہ مجھے شام کا وقت بہت پسند ہے میں کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا پسند کرتا ہوں یا میں رات کے وقت چہل قدمی کرنا پسند کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہاں، ہاں، ہم اور طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں کہ مجھے اس خاص قسم کے لوگ پسند ہیں مجھے ایک خاص قسم کی لوکیشن پسند ہے جہاں پر جا کر میں ریلیکس کر سکتا ہوں یا اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتا ہوں اگر آپ کانسنٹریٹ کریں you find out there are so many statements that start with I I like this I like that اور یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہمارے جنرل بہیویئر پیٹرن کو گائڈ کرتی ہیں these statements are very important for consumer psychologies to understand especially so when these consumers what people like and what kind of ideas people have when they are targeting different segment so students beliefs کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو بلیوس اصل میں کیا ہے beliefs are a lot of verbal and mental statements جو ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور ہم اکثر ان محسوسات کو آرٹیکولیٹ کرتے رہتے ہیں in terms of the sentences that say I like a certain thing I like a certain colour I like certain time period of the day لیکن جب ہم کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس میں بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں اور کنزیومرس کی پریفرنسز کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں عموماً آپ یہ سنتے ہوں گے لوگوں کہتے ہوئے کہ ایک خاص پروڈکٹ جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں یہ خاص کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک زیادہ پسند کرتا ہوں بہ نسبت دوسرے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک سے یا میں ایک خاص اسٹور سے جب چیزیں خریدتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز اوریجنل ہوگی یا پھر اس چیز کی کوالٹی بہت زیادہ ہائی ہوگی یا پھر اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز خریدنی ہے تو آپ اس اسٹور کے اوپر جائیں اسی طرح سے عموماً گاڑیوں کے بارے میں لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں اور پاکستانی مارکیٹ جو ہے گاڑیوں کی وہ بہت چھوٹی مارکیٹ ہے hardly there are eight or ten different brands of cars which are being اور ان برانڈس کے اسٹیریو ٹائپس اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں کارس کے بارے میں ان برانڈس کے حساب سے سوچتے ہیں there are certain kinds of cars جو بہت زیادہ مضبوط ہیں جو بہت زیادہ ٹف ہیں اور عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کار زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کار کے کار کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگلے دس سال تک سیف اینڈ سیکیور ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کو ایک اگلے کئی سالوں تک چلانی ہے اور جب آپ بہت ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں تو آپ اپنے بلیفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں عموماً کار کے ریفرنس کے حساب سے ایک بلیف جو کنزیومرز کے اندر پایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب یہ گاڑی اس لیے بہت بہتر ہے کہ یہ مارکیٹ کی گاڑی ہے نا what is this belief market کی گاڑی کا کیا مطلب ہے مارکیٹ کی گاڑی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تو یہ گاڑی آرام سے بک جائے گی کیا ہمیں گاڑی خریدنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس گاڑی کو جب ہم بیچیں گے تو ہمیں اس کی کیا پرائز ملے گی کیونکہ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں we like the car because of certain features that are added into but in Pakistan you would find out the car consumers are mostly thinking کہ یہ گاڑی مارکیٹ کی ہے یا نہیں یا آفٹر سم ٹائم پیریڈ جب ہم اس کو بیچیں گے تو یہ کتنے میں بکے گی دراصل اس بلیف کے پیچھے ایک امپورٹنٹ کلچرل اسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کارس کی پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے car is more like a property that people have اور یہ پراپرٹی جو ہے یہ کیش کرنے کی کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کلچر ایک دوسرے ملک کے اندر گاڑیاں جو ہیں وہ اتنی مہنگی نہ ہوں اور گاڑی ایک پراپرٹی آئٹم اتنی زیادہ نہ سمجھی جاتی ہو جتنی پاکستان میں ہے تو ایسے ملک کے اندر گاڑیاں بے شمار آتی ہیں اور ان کے نئے نئے ماڈلز آتے ہیں اور لوگ گاڑیاں جو ہیں وہ آرام سے چینج کر لیتے ہیں کیونکہ گاڑیاں جو ہیں ان کو وہ خرید سکتے ہیں اور ان کی پرائسز جو ہیں وہ لو ہیں so students we will stay connect with discussion guiding our behaviour direction belief سے ہم بات آگے کی طرف بڑھاتے ہیں تو ہمیں نیچرلی بات کرنی پڑے گی ویلیو سسٹم کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے بلیفس جو ہیں وہ گاڑیوں کے بارے میں کیا ہے تو you can write ten or different statements لیکن جب ہم ویلیو کی بات کرتے ہیں تو ویلیو کے اندر ہم ایسے بلیوس کی بات کرتے ہیں جو زیادہ کلچرلی اپروپریٹ ہوتے ہیں ویلیوز وہ بلیوس ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے یہ بلیوس جو ہیں یہ ہمارے مائنڈ میں بہت عرصے سے چل رہے ہوتے ہیں اور عموماً یہ بلیوس جو ہیں وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں مثال کے طور پر this is very usual seen to see parents training their children in telling the truth عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچ بولنے کا جو ویلیو ہے وہ ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں جب ہم مختلف معاشروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ان معاشروں کو ان کے ویلیو سسٹمز کے حساب سے بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ڈٹرمن کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ اگر پاکستانی معاشرے سے کسی دوسرے معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ کو اس معاشرے کے لوگوں کے اندر سرٹن ویلیوز نظر آئیں گی جو شاید پاکستانی معاشرے کے اندر آپ کو نہیں نظر آتی مثال کے طور پر اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کے ویلیو سسٹم کے مطابق خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور ان کے ویلیو سسٹم میں یہ بات ہوگی کہ اگر certain lady has attend a certain age then definitely she must be working somewhere and if she is not working somewhere then maybe she is wasting time and if she is wasting time then maybe she is not a good person at all so ان کے ویلیو سسٹم میں خواتین کا تصور جو ہے اس کو گائڈ کرنے کے جو ویلیوز ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں پاکستانی معاشرے کے حساب سے اسی طرح سے ایگزامپل ہیں ہم اکثر جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ گرو اپ کرنا شروع ہوتے ہیں تو ہم ان کو ڈسپلن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈسپلن میں سب سے زیادہ بات ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص جگہ پر ہمیشہ وقت پر پہنچ رہے ہیں using the time is very very important so کسی بھی معاشرے کے ویلیو سسٹم کے اندر وقت کے بارے میں بے شمار ویلیوز ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس جب ہم بلیف سے ویلو سسٹم کی طرف آتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کہ ویلوز جو ہے یہ عموماً کانسٹنٹ رہتی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے انڈیویجولس کے ذہنوں میں ایگزٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن کیا ویلوز صرف ایک جنریشن کی بات ہے اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا آج سے پچاس سال پہلے لوگ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے no this value system was in practice right from the day one since eternity اور یہ ویلیو سسٹم جو ہے یہ ازل تک چلتا رہے گا اسی طرح سے way you are going to go on appreciating people who tell the truth who are punctual by nature who know how to use the time ایسے لوگ جن کے پاس مینرس ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں پھر ویلیو سسٹم میں it addresses people's connection with other people جہاں پر uh, لوگوں کے رائٹس کی بات آ جاتی ہے کیا آپ uh, ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزارنا پسند کریں گے جہاں پر لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے اور ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزارنا پسند کریں گے جہاں پر لوگوں کی زندگی کا کو امپورٹنس دی جاتی ہے سو ویلیو سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویلیوز وہ بلیوس ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بہت عرصے سے پال رہے ہوتے ہیں these are very ancient beliefs اور جو وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتے جب ہم بلیفس کی بات کرتے ہیں تو بلیفس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک گاڑی اگر ہمیں آج پسند ہے تو ہو سکتا ہے کل ہمارا بلیف اس کے بارے میں ڈفرینٹ ہو لیکن ویلیو سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے اور ویلیوز جو ہیں وہ مختلف انوائرمنٹس میں مختلف جیوگرافیکل لوکیشنس میں مختلف سوشل کنڈیشنس کے اندر values almost remain the same there is hardly any change with in the values so students you must always remember that beliefs when those beliefs become values then there is a certain element of permanence attached with those beliefs and those beliefs would always guide your behaviour towards right or wrong غلط اور صحیح کا اندازہ ہمیشہ ویلو سسٹم سے ہمیں ہوتا ہے سو so, جب ہم ویلوز کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی ویلوز کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے some are general values and some are specific values نا what are the general values general values کا مطلب یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم عام طور پر چیزوں کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں مثال کے طور پر ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے in discipline and in qualities like telling the truth لیکن جب ہم کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس سے بات کریں گے تو جنرل ویلیوز uh, کا مطلب یہ ہے کہ ہم کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ٹائٹل آف کوالٹی مثال کے طور پر uh, جب ہم کسی بھی پروڈکٹ کی کوالٹی کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ ایک سرٹن پروڈکٹ جو ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو وہ کون سے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو کوالٹی کے بارے میں اندازہ uh, کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوزلی اس قسم کی کوالٹی کی پرسیپشن کے اندر کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں ان کی جنرل ویلیوز جنرل ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی وہ کوالٹی کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پر اسٹوڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پرائز جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص پروڈکٹ جو ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس پروڈکٹ کی پرائز بہت زیادہ ہے کیونکہ جب بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں جس کی پرائز بہت زیادہ ہو تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہماری جنرل پرسپشن بن جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی so what is the general value the general value in this example is that for all those products for which you pay higher amount of money are usually interpreted as products that have greater quality the better quality اس کے ساتھ ہی ساتھ کوالٹی کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کچھ اور فیکٹرس کے حساب سے بھی مثال کے طور پر اگر آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ایسے اسٹور سے خریدی ہے جو اسٹور آپ کو پسند نہیں ہے یا اس اسٹور کے اوپر عموماً آپ کو سستی چیزیں ملتی ہیں یا اس اسٹور کے اندر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ڈسپلن اچھا نہیں ہے یا پھر اس کے اندر صفائی اچھی نہیں ہے یا پھر اس اسٹور کے ساتھ آپ کا پریویس ایکسپیرینس برا رہا ہو تو آپ اس اسٹور سے جب بھی پروڈکٹ خرید کے لائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ شاید اس کی کوالٹی کے اندر کوئی نہ کوئی کمپرومائز ضرور ہوگا شاید اس پروڈکٹ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں کسی ایسے اسٹور سے جس اسٹور پہ آپ کا اعتماد ہے every time you go on that particular store you actually find yourself being thoroughly entertain because there are so many different products you come across so many different people اور عموماً وہاں پر جتنی بھی پروڈکٹس آپ کو ملتی ہیں ان کی کوالٹی بہت ہائی ہے تو پھر آپ عموماً یہاں سے پروڈکٹ خریدنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یار اس پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے کیونکہ میں نے یہ پروڈکٹ اس اسٹور سے خریدی ہے اور اس اسٹور پہ میں اعتماد کرتا ہوں اور اس اس اعتماد کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے جو میں نے پروڈکٹ خریدی ہے اس کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بہیویئر جو ہے اس کو امپیکٹ کیا جاتا ہے بائی آر جنرل ویلیوز اور general values are usually the values like your general perceptions about different things بالکل uh, جس طرح ہم سوشل uh, لائف کی بات کرتے ہیں یا انڈیویجول لائف کی بات کرتے ہیں تو سچ بولنا از اے جنرل ویلیو بالکل اسی طرح ایک خاص اسٹور کے بارے میں سوچنا یا ایک خاص پروڈکٹ برانڈ کے بارے میں سوچنا از آلسو جنرل بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری کچھ اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص علاقے میں یا ایک خاص ماحول میں لوگوں کی کچھ اسپیسیفک ویلوز ہوں گی مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ نے کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدنا ہے تو وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ آپ کون سے ملک کا بنا ہوا الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدنا پسند کریں گے اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ Uh, آپ same electronic equipment you could purchase it that electronic equipment would come from China would you purchase it and if I see that this particular electronic equipment is manufactured in Japan would you purchase it or if I see this electronic equipment was manufactured in Germany would you purchase it so China Germany اور جاپان میں سے کون سے ملک کا الیکٹرانک اکوپمنٹ آپ زیادہ uh, بہتر سمجھیں گے کس الیکٹرانک اکوپمنٹ کی کوالٹی کو آپ زیادہ مارکس دیں گے اگر آپ کسی بھی ان ان ممالک میں سے کسی بھی ملک کی پروڈکٹ کو چوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اسپیسیفک بلیفس ہیں about the countries of origin ان کے بارے میں آپ ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ چائنیز پروڈکٹس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے سستی ہوں شاید ان کی کوالٹی اتنی بہتر نہ ہو لیکن جب آپ جاپانیز پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاپنیز پروڈکٹس ہو سکتے ہیں تھوڑی سی ایکسپینسو ہوں لیکن ان کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی جب آپ جرمنی کی پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پروڈکٹس بہت ڈیوریبل ہیں بہت اسٹرانگ ہیں لیکن یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں ہے دیکھنے میں یہ کچھ اگلی محسوس ہوتی ہیں so these are your specific beliefs with reference to the product students value سے جب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو we will have to talk about the customs now what is customs let's build up the natural sequence from belief to customs جب ہم بلیفس کی بات کرتے ہیں تو these are the mental statements beliefs کو جب ہم سیچوریٹ کرتے ہیں جب پیوریفائی کرتے ہیں تو ہمیں ویلیو سسٹم ملتا ہے ویلو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے ٹورڈس رائٹ بہیویئر اور دا رانگ بہیویئر ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جاتی ہے لیکن جب ہم کسٹمس کی بات کرتے ہیں تو کسٹمس کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسٹمس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے آرڈنری روٹین بہیویئرس کو آرڈنری روٹین بہیویئرس کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا آرڈنری روٹین بہیویئر یہ ہو سکتا ہے کہ میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں کسی اور آدمی کا آرڈنری روٹین بہیویئر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح نو بجے اٹھتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا روٹین بہیویئر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاول جو ہیں وہ چمچ سے کھانا پسند کرتے ہیں یا کانٹوں سے کھانا پسند کرتے ہیں فورکس استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ہاتھوں سے کھانا پسند کرتے ہیں تو these are your routine behaviours اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک روٹین بہیویئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز پسند کرتے ہیں یا شام کو یا رات کو کھانے کے بعد آپ واک کرنا پسند کرتے ہیں so these are your routine behaviours customs جو ہیں those consist of our every day routine behaviours so students if you build up the natural sequence I will describe the beliefs once again beliefs are the mental statements positive statements or positive statements be negative statements but those are the statements that help you direct your behaviour belief کو جب ہم سیچوریٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ویلو سسٹم آ جاتا ہے اور ویلو سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جنرل ویلوز آتی ہیں اور اسپیسیفک آتی ہیں اور جب ہم ویلو سسٹم سے آگے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس کسٹمس آتے ہیں اور کسٹمس ہمارے روٹین کے بہیویئر ہیں so every time we talk about culture culture means that we are trying to interpret the behaviour patterns of the people with reference to their value system and belief reference to their customs students جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو marketers are always able to make a logical sequence of understanding the behaviour of of people in terms the customs beliefs and values مثال کے طور پر اگر آپ کو سنییکرس کو مارکیٹ کرنا ہے آر دا جاگرز اور اسپورٹس شوز جب آپ کو یہ سنیس مارکیٹ کرنے ہیں اور پاکستان کے اندر مارکیٹ کرنے ہیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسنیکر پاکستان میں لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کن اوقات میں استعمال کرتے ہیں اور سنیکر سے ریلیٹڈ ان کے بلیفس ویلوز اور کسٹمس کیا ہے this sounds like a very interesting question sneaker کے بارے میں لوگوں کے بلیفس ویلوز اور کسٹمس یس سنیکر کے بارے میں لوگوں کے بلیفس ہو سکتے ہیں پیپل مائٹ تھنک کہ جب انہیں اسپورٹس کے لیے جانا ہے تو انہیں سنیکرس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سم پیپل مائٹ تھنک کہ یار میں اوپن شوز پہن کے سنیکرس اوپن شوز پہن کے پارک میں جا کے واک کر سکتا ہوں مجھے سنیکرس کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ آپ اس قسم کی سیگمنٹ کے اندر سنیکرس کو مارکیٹ کر سکیں گے قطن نہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ضرورت ہوگی ویلو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ لوگوں کی سنیکرز کے بارے میں کیا ویلوز ہیں کون سے ملک کے سنیکرز کو وہ پسند کرتے ہیں کون سے ملک کے سنیکرز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوالٹی کے سنیکرز نہیں ہیں کیا لوگ سنیکرز آفیسز میں پہن کر جاتے ہیں of course not nobody goes to office a sneaker have you ever seen someone wearing sneakers while going to the office کیا لوگ سنیکرز اس وقت پہنتے ہیں جب انہیں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے یا جاگنگ uh, کرنے کی ضرورت ہے کیا کوئی کیٹیگری آف کنزیومر ایسی بھی ہے جو سنیکرز پہن کر اپنی ورک پلیس کے اوپر جاتی ہے مثال کے طور پر اسپورٹس مین ہو سکتے ہیں یا یگسٹرس ہو سکتے ہیں جو اپنے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اور سنیکرز پہن کر جاتے ہیں اور ان کے اندر سنیکرز کا فیشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیا خواتین سنیکرز پہننا پسند کرتی ہیں ان سارے سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اس مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور جب آپ اس مارکیٹ سیگمنٹیشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ ایک اپروپریٹ مارکیٹ میکس بنا سکیں گے so students you must attend for the market culture and then interpret the customs of the people so that they could come up products جو لوگوں کے بلیف ویلوز اور کسٹمس کے حساب سے اپروپریٹ ہوں students this is the end of lecture وقت ختم ہوا چاہتا ہے آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا اپنے اگلے لیکچر میں ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور کلچر کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے I would also introduce some further technical with reference to the study of culture at this point let me bid you farewell اپنا خیال رکھیے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ